اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو نہیں جو خوشبو یعنی دھیان اور آجسی سے بڑھتے ہیں